www.attableague.com The Reviver of Iman الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم بما هو أهله الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الزرگوں <coughs> اور پیارے بھائیوں ہمارے دین میں ہر نیک کام کا اختتام اور ہر نیک کام ختم کرنے وقت استقبال کیا جاتا ہے کہ نیک کام ہوا اس پر شکر بھی اور اس پر استفاد بھی آپ حضرات نے کتنے عرصے تک یہاں حاضر رہ کر سارے کاموں میں شرکت کی خدمت کرنے والوں نے اللہ جزائے خیر دے انہوں نے خدمتیں کی ہے اور دوسرے جو جو جن کے دن میں کام تقسیم ہوئے تھے وہ سارے کام انجام دیے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو قبول فرما رہے ہیں زمین پر اللہ تعالیٰ دو ہی کام پسند کرتے ہیں ایک روئے زمین پر اللہ کی عبادت ہو اور ایک زمین پر ایک دوسرے کی خدمت ہو ایک دوسرے کے ساتھ رحمت کا معاملہ ہو پھر ہم و من فلاف یا رحم کو من سما زمین والوں پر رحم کرو گے تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا یہ سارا کام رحمت لانے کا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ بڑا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے پورے عالم کے لیے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اس لیے آپ کا ہر کام رحمت ہی رحمت ہے انفرادی ہو اجتماعی ہو اور یہاں اس محنت کے ذریعے سے ہمیں یہی سبق لینا ہے کہ ہماری زندگیاں رحمت بنے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی اپنے لیے رحمت بنانے کا راستہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے تو جو اپنے آپ کو اپنے دین کا پابند کرے گا اللہ کی اطاعت کرے گا تو اطاعت کی خاصیت ہے کہ اطاعت کی وجہ سے رحم ہوگی حتی اللہ فطیب الرسول اللہ ترحمون اطاعت کرو اللہ رسول کی تاکہ تم پر اطاعت تاکہ تم پر رحم ہو جائے تو یہ رحم کا راستہ ہے اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی اس لیے اس کی دعوت دینی ہے اس کی محنت کرنی ہے اس کو سیکھنا سکھانا بھی ہے اور آخر میں اللہ سے معافی مانگنی ہے اور کام کے لیے اور کام کی ترقی کے لیے دعائیں مانگنی کہ اللہ تعالیٰ کام کو اس کو سلامت رکھے اور کام کو ترقی دے کام کی ترقی کا مطلب یہ ہے کہ ہر شعبے والے اپنے اندر دینداری پیدا کرے تاجر میں تجارت کا دین آوے زمیندار میں زمینداری کا دین آوے مزدور میں مزدوری کا دین آوے ہاں اقتدار والوں میں اقتدار کا دین دین آوے آوے ہر طبقے میں یہ مقصد ہے دعوت کا خالی چلے صرف چار مہینے نہیں ہے بلکہ امت میں جتنے طبقے ہیں اپنے معیشت اور روزگار کے لیے ان تمام طبقوں میں دین آوے جب اس میں دین آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں آئے گی ولوانا برکات یہ فرمایا کہ بچیوں میں رہنے والے لوگ شہرے والے شہروں میں رہنے والے لوگ اگر ان کی زندگی تقوا پرہیز گاری پر آئے گی اور اللہ سے ڈر کر کے لگ گزاریں گے تو ان کو آسمانوں سے بھی برکتیں دی جائے گی ان کو زمینوں سے بھی برکت دی جائے گی ہاں جی۔ تو مسلمان کے لیے برکت بھی ہے بدلہ بھی ہے مسلمان کے لیے برکت بھی ہے اور بدلا بھی ہے نماز کی برکت بھی ہوگی نماز کا بدلہ بھی ملے گا زکات کی برکت بھی ہوگی زکات کا بدلہ بھی ملے گا برکتیں دے کر جیسا دنیا کے الجھنوں کو آسان کرتے ہیں یہ دستور ہے کہ برکت ہونے کا یہ مطلب ہے کہ برکت ہو گئی کہ دنیا کی الجھنیں ختم ہو گئی جب برکت آئے گی تو الجھن ختم ہو جائے گی برکت اٹھ جاتی ہے پھر الجھن قائم ہوتی ہے تو وعدہ کیا ہے کہ لوگ ایمان اور تقوی پر زندگی کو اٹھائیں گے تو ہم ان کے لیے برکتوں کے دروازے کھولیں گے اس کو برکتیں دیں گے برکت دے کر ان کے مسائل کو ان کے مشکلات کو آسان کر دیں گے برکت ہو گئی برکت ہو گئی تھوڑے میں زیادہ کام ہو گئے تھوڑے وقت میں زیادہ کام ہو گئے ہاں یہ برکت کہ وقت تھوڑا ہاں، ملا لیکن کام کام یہ ہو گیا جگہ تھوڑی ملی لیکن کام ہو گیا ہاں، ہاں۔ کیا ہوا یہ برکت ہو گئی ہمارے نظام الدین بہت چھوٹی تھی باہر تین سفید تھی شروع میں تو تو کرتے تھے جگہ تھوڑی ہے لیکن برکت ہے کافلے آتے ہیں جاتے ہیں ان کا کام ہو جاتا ہے جی ہاں اندر کے باہر کے سب لوگ آتے تھے جی ہاں کہ جگہ تو تھوڑی ہے لیکن برکت ہے تو برکت ہوتی ہے تو مشکلات نہیں رہتی حل ہو جاتی ہے برکت اٹھ جاتی ہے تو سارے اسباب ہوتے ہیں لیکن الجھن ہوتی ہے اس لیے برکت کے اسباب میں ہے کہ تقوی پیدا کیا جائے اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے اپنے اندر اور اپنی زندگی کو پابند کیا جائے دین کا پابند سنت کا پابند اصل زندگی سنت کی زندگی ہے ہمارے لیے مسلمان کے لیے سنت کی زندگی ہے مسلمان کے لیے سنت کی زندگی ایسی ضروری ہے جیسے کوئی سمندر کا سفر کرے تو کشتی ضروری ہے کشتی نہیں ہوگی تو یہ ڈوب جائے گا ایسے ہم اگر ہمارے پاس سنت نہیں ہوئی سنتوں کے پیروی نہیں ہوئی تو گمراہی آ جائے گی ہاں اس لیے اپنی انفرادی زندگی کو سنتوں پر لانا یہ مقصود ہے جیسے اجتماعی زندگی مسرتوں پر لا رہے ہیں ایسے انفرادی زندگی کو سنتوں پر لانا یہ سیکھنے کی چیز ہے اللہ کے راستے میں نکل کر سنتوں کو سیکھے اور سنتوں پر عمل کرے وہ سنتوں پر عمل کرنے کی دعوت ہے ہمارا ایک ہی راستہ ہے جیسا ایک ہی خدا ہے ایک ہی خدا ہے اسی کی بازی کی جائے گی ایک ہی نبی ہے ہمارا ان کی پیروی کی جائے گی ہاں، یہی مقصد ہے اس دعوت کا اس لیے انفرادی زندگی میں اپنی دینداری پیدا کریں اجتماعی زندگی سے نصرت پیدا کریں انفرادی زندگی میں ہر آدمی اپنی ذات سے اپنے آپ کو دیندار بناوے ہاں یہ مقصود ہے کہ جماعتوں میں لگ کر کے اپنی انفرادی زندگی کو دینداری والی بناؤ ایمان یقین والی تقوی والی خدا کا خوف دوسروں کے حقوق ادا کرنے والی دوسروں پر احسان کرنے والی یہ زندگی اپنی بنانی ہے ہر اجتماعیت انفرادیت کو پوچھنے کے لیے انفرادیت کو ترقی دینے کے لیے ہوتی ہے قاعدہ ہے یہ کہ جو جتنی اجتماعیتیں ہیں وہ انفرادیت کو ترقی دینے کے لیے ہے ہاں اس لیے یہ ہماری اجتماعیت ایک ایک فرد ہمارا دیندار بن جائے ایمان یقین کے لحاظ سے اللہ کے فرائض کو ادا کرنے کے لحاظ سے اپنے آپ کو حرام سے بچانے کے لحاظ سے دوسروں کے حقوق ادا کرنے کے لحاظ سے ہاں یہ سب چیزیں ہیں خالی نکل جانا اور آ جانا نہیں ہے بلکہ اس کے ذریعے سے یہ چیزیں پیدا کرنی ہیں اور اس کے لیے اللہ سے دعائیں مانگنی ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگنی ہے کیونکہ اللہ چاہے گا مدد کرے گا تو کام ہوگا نہیں ہوگا اس لیے اللہ کو راضی بھی کرنا ہے اور اللہ سے مانگنا بھی ہے اس لیے ہمارا کام آخر میں دعا اور استفار ہوتا ہے کہ اللہ سے اپنے کوچروں کی معافی مانگیں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے اب دعا مانگو اللہ الرحمن الرحیم اللہم لکا الحمد کلہو ولکا شکر کلہو ولکا الملک کلہو ویلکا الخیر کلہو الیک یلجو الامر کلہو لا الہ الا اللہ وحدہو لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد ویحی ویونیس وہو حیل لا یموت بیدی الخیر وہو علا کل شئین قدیر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد وعلا آل سیدنا محمد كما كما صليت على على على على إبراهيم إبراهيم إبراهيم إبراهيم وعلى وعلى وعلى آل آل آل إنك إنك حميد حميد مجيد مجيد اللهم اللهم بارك سيدنا سيدنا محمد محمد باركت نبينا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 جوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا وكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم كن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم ات نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها اللهم الهمنا ملائكه امورنا وعيدنا من شرور نفوسنا اللهم اتنا افضل ما تفي بعدك الصالحين اللهم آتنا آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين واتنا افضل ما تؤتي الناس من المال والاهل والولد غير ضال ولا مضل اللهم ذل الحياه زيادة لنا في كل خير وجز الموت راحة لنا من كل شر اللهم جز الحياة زيادة لنا في كل خير وجل الموت راحة لنا من كل شر اللهم جل الحياة زيادة لنا في كل خير وجل الموت راحة لنا من كل شر اللهم آتنا أفضل ما تدي بعدك الصالحين اللهم انصر من نشر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم أيد الإسلام وأنصارا اللهم أيد الإسلام وأنصارا اللهم أيد الإسلام وأنصارا وأزيد الشرك وأشرارا إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم رحمتك نرجو ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنس منا صالح ما أتيتنا اے اللہ ہماری بخش فرما ہم پورے ہم سب کے سر پورے ہم کو سروار ہے ہم کو اپنے جرموں کا اقرار ہے اے اللہ تیرے دربار میں ہم اقراری مجرم اے اللہ ہماری اور پوری امت کی پوری مغفرت فرما ہماری اور پوری امت کی ہے مولا پوری پوری فرما اپنے ناراض کی امت پر اٹھا لے پوری امت کو رضا والے راستے پر ڈال دے اے اللہ امت کی صلاحیتوں کو حق پر لگا لے امت کی صلاحیتوں کو برباد ہونے سے بچا لے امت کی صلاحیت کو یہ مولا حق پر ڈال دے برباد ہونے سے بچا دے امت کے مالوں کی جانوں کی ابروں کی کی اے اللہ ہر جگہ ہر حال میں حفاظت فرما ہر حال میں حفاظت فرما ہر جگہ حفاظت فرما ہماری ہمارے دین کی ہمارے ماحول کی اے اللہ ہماری عمور دینیا کی اور عمر دنیا کی اللہ ہر جگہ حفاظت فرما ہم کو اپنی حفاظت میں لے لے اور ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر شر سے ہر فتنے سے ہر ہر بیماری سے ہماری اور امت کی حفاظت فرما دین کی اس محنت کو قبول فرما کو عالم میں یا اللہ اس کے پھیل جانے کی صدا فرما مخلصین کو مستخلصین کو تیرے کام پر لگا دے اے اللہ اے اللہ اخلاص عطا فرما دے استخلاص عطا فرما دے استقامت عطا فرما دے اپنے گناہوں پر نظامت عطا فرما دے اور دین کے کاموں پر استقامت دے موت تک ہم میں سے ایک ایک کو اپنے دین پر جمنے والا بنا دے مرنے کا حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما حسن خاتمہ کی دولت نصیب فرما جو حفاظت فرما موت اور محباد موت میں ہماری برکت مقدر فرما موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما یا اللہ موت کے بعد کی ہلاکتوں سے حفاظت فرما موت کے بعد آنے والی ابھی رحمتوں سے مالا مال فرما ہمارے پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما اے اللہ جو جس پریشانی میں ہے اس کی پریشانیوں کو دور فرما مشکلات کو آسان فرما بیماروں کو شفا عطا فرما محتاجوں کی مدد فرما داروں کو قبضوں میں سے نکال دے حلال پاک روزیوں کے دروازے امت پر کھول دے حرام کے رشت کر دے امت کی پوری پوری حفاظت فرما اے اللہ اس کام کی بھی حفاظت فرما کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اس کے لیے راستے کشادہ فرما اس کے لیے دلوں میں فلاقی عطا فرما ہمت عطا فرما بھی عطا فرما بھی عطا فرما ہر خیر کو ہماری طرف متوجہ فرما ہر سے ہماری حفاظت فرما جس دوست بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو لکھا ہو یا وہ دعاؤں کے امیدوار ہو یا اللہ ان کی جائز مراد پوری فرما بے اولادوں کو اولاد عطا فرما بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما جو انہیں فرما جو جس رکاوٹ میں ہے جس پریشانی میں یا اللہ اس کی پریشانی کو دور فرما کر صحت عطا فرما سلامت عطا فرما حافظ عطا فرما اور پوری زندگی با توفیق بنا دے کپنا توفنا مسلمین مسلم عید والد خزایا ولا نداما ولا مفتونین اللہم اینا نسلوک من خیر ما سعالک من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک یا رب من شر وسعادک من نبیوک محمد صلی اللہ علیہ وسلم انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوت الا باللہ جل جعوزیم برحمتک یا رب من سبحان ربک رب العزت اما یسکوی وسلام علی المرسلین جن کے نام بولے جائیں جن جماعتوں کے وہی آگے بتا سکتے ہیں www.attableague.com, the reviver of Iman.